السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہستی ہساتی کھلکھلاتی کہانی عنوان ہے ڈاکو بھائی بھلا ڈاکو بھی بھائی ہوتے ہیں سنتے ہیں ان کہانی آپ کے لیے لکھی ہے عبد الرشید فاروقی نے فراہ باجی جی ایک گلاس پانی تو دینا فاروق بھائی نے لحاف سے جھانکتے ہوئے کہا خود پی لو اٹھ کر فرحبھا جی نے برا سا منہ بنا کر کہا پلیز ایک گلاس پانی دے دو نا مجھے شدید پیاس لگی ہے فاروق بھائی نے منت بھرے لہجے میں کہا غضب کی سردی پڑ رہی ہے اور تمہیں پیاس لگی ہے ہے کوئی بات کیا شدید سردی میں پیاس نہیں لگ سکتی فاروق بھائی نے جھلا کر کہا لگ سکتی ہے میں نے کب کہا نہیں لگ سکتی تو پھر اٹھ کر پانی دے دیں نا تم ایک کام کیوں نہیں کرتے باجی نے منہ سے لحاف ہٹاتے ہوئے کہا کیا فاروق بھائی نے جلدی سے پوچھا یہی کہ اٹھ کر اچھے بچوں کی طرح خود پانی پی لو وہ مسکرائی فاروق بھائی نے برا سا منہ بنایا اور بولے اگر آپ ایک گلاس پانی پلا دیں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یہی بات میں تمہارے لیے کہتی ہوں خود اٹھ کر پانی پی لو گے تو گھس نہیں جاؤ گے اور ویسے بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے شاباش اٹھو اور پانی پی لو بلکہ یوں کرو کہ ایک گلاس پانی مجھے بھی دے دینا فرا باجی کی بات سن کر فاروق بھائی تو جل کر کوئلہ ہی ہو گئے باجی آپ اچھا نہیں کر رہی کسی دن آپ کو بھی کام پڑ سکتا ہے پھر نہ کہیے گا نہیں کہتی فرا باجی شوخی سے مسکرائیں فاروق بھائی نے ان سے ناؤمید ہو کر میری طرف دیکھا پیار بھری آوازیں بولے تم تو میرے اچھے بھائی ہو تم ہی ہمت کرو مجھے پانی پلا دو آپ ایک گھنٹے سے دوسروں کی منتیں کر رہے ہیں خود کیوں نہیں اٹھ جاتے میں نے جل کر کہا اس لیے کہ میں لحاف سے باہر نہیں نکل سکتا انہوں نے کہا کیوں کیا لحاف آپ سے چپک گیا ہے یا آپ لحاف سے میں نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں وہ مسکرائے پھر کیا مسئلہ ہے میں نے حیرت سے پوچھا بات دراصل یہ ہے کہ میں جیسے ہی لحاف سے باہر نکلوں گا مجھے سردی لگ جائے گی اور تمہیں تو معلوم ہوگا کہ سردی لگنے سے آدمی کو نمونیا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے فاروق بھائی نے جلدی جلدی کہا شاباش آپ کا خیال ہے کہ دوسرے انسان نہیں ہیں یا وہ سردی پروف ہیں میں نے جل کر کہا یہ بات نہیں چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں فاروق بھائی مسکرائے کیا فرب جی آپ سے چھوٹی ہیں میں نے پوچھا بھائی بڑوں کا بھی حق بنتا ہے کہ چھوٹوں کا خیال رکھیں اگر بڑے ہی چھوٹوں کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیں تو یہ خدمت پھر کون کرے گا فاروق بھائی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا ایسا دکھائی دیتا ہے تم لوگ خود نیند لو گے نہ ہی کسی دوسرے کو سونے دو گے میں کہتی ہوں تم لوگ آرام سے سو کیوں نہیں جاتے امی جان کی کڑکتی آواز سن کر فرا باجی اور میں نے جلدی سے لحاف منہ پر لے لیا امی جان مجھے پیاس لگ رہی ہے فاروق بھائی کی آواز سن کر ہم دونوں نے لحاف منہ سے ہٹائے ایک گھنٹے سے تقریر جھاڑ رہے ہو اٹھ کر خود پانی کیوں نہیں پی لیتے امی جان نے انہیں گھورا وہ امی جان سردی سردی لگ جائے گی ٹھیک ہے میں تمہیں پانی دیتی ہوں کیونکہ مجھے سردی نہیں لگتی امی جان نے غصے سے کہا اور اٹھنا چاہتی تھیں کہ فاروق بھائی نے لحاف پرے پھینکا اور چھلانگ لگا کر چارپائی سے نیچے کودے اور جب پانی پی کر دوبارہ لحاف میں گھسے تو ان کے دانت بج رہے تھے آج واقعی بہت سردی تھی اب اگر کسی کی آواز سنائی تھی تو کان کھینچ لوں گی سمجھے امی جان بولی لیکن امی آواز تو زبان سے میرا مطلب ہے آواز تو منہ سے نکلے گی آپ نے کان کھینچنے کی دھمکی دی ہے یہ تو زیادتی ہوگی بیچارے کان کے ساتھ فاروق بھائی نے ڈری ڈری آواز میں کہا امی جان نے گھور کر ان کی طرف دیکھا اور بولی فاروق تمہیں تمہیں صبح دیکھ لوں گی ابھی کیوں نہیں امی جان فرا باجی کی شوق آواز ابری امی جان نے غضب ناک نظروں سے ان کی طرف دیکھا اس سے قبل کی کچھ کہتی ایک تیز آواز لہرائی سب کے کان کھڑے ہو گئے بالکل خرگوش کے کانوں کی صورت پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہو بھائی یہ کیسی آواز تھی کوئی کچھ نہ بولا آواز ایک بار پھر لہرائی اس بار پہلے سے تیز تھی یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی گنگنایا ہو فرا باجی نے سہم کر کہا کون ہو سکتا ہے فاروق بھائی بولے ان کے لہجے میں بھی خوف تھا ڈرنے کی کوئی بات نہیں کوئی بلی وغیرہ ہوگی میں نے لاپرواہی سے کہا این اسی وقت ایک ہلکی سی چیخ گونجی سب اپنے اپنے بستر پر اچھل پڑے اور پھر حیرت و خوف سے ایک دوسرے کو تکنے لگے امی مجھے ڈر لگ رہا ہے فرا باجی کی آواز میں کپ کپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی کچھ یہی حال میرا بھی ہے یہ فاروق بھائی تھے کیا تمہیں بھی خوف محسوس ہو رہا ہے امجد امی جان نے مجھ سے پوچھا جی نہیں امی میں ان کی طرح بزل نہیں ہوں میں نے سینہ پھلا کر کہا این اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور میں بستر سے اچھل کر فرش پر آ رہا کون ہے امی جان خوف خوفزدہ نہیں تھی اور یہ بات ہمارے لیے حیران کن تھی کیونکہ امی جان پورے گھر میں سب سے زیادہ بزدل یا ڈرپوک مشہور تھیں اس وقت ان کی دلیری اور بے خوفی قابل دید تھی ہم نے دیکھا باہر سے جواب نہ ملنے کے باوجود امی جان چارپائی سے اٹھیں اور دروازے پر پہنچ گئیں باہر کون ہے انہوں نے گرجدار آواز میں کہا باہر سے اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا کیا تم بہرے ہو یا میری آواز نہیں سن رہے جواب میں ایک زوردار قہقہ سنائی دیا <laughs> اور ساتھ ہی عجیب سی آواز میں کہا گیا میں ڈاکو ہوں اس گھر کا صفایا کرنے آیا ہوں ڈاکو فاروق بھائی نے بلند آواز سے کہا اور لگے تھر تھر کانپنے ہاں جلدی سے دروازہ کھولو میرے پاس وقت بہت کم ہے دیکھو ڈاکو بھائی جو کچھ بھی ہے دوسرے کمرے میں ہے آپ وہاں سے لے لیں پلیز ہمیں مت تنگ کریں ہم کمزور دل کے لوگ ہیں آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا امی جان نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولی یہ کیا کہہ رہے ہو ہاں یہ کیا کہہ رہے ہو بے وقوف فرا باجی نے امی کے انداز میں کہا تم لوگوں نے اپنی ٹٹر شروع کر دی دروازہ کھولو میرے پاس ضائع کرنے کے لیے فالتو وقت نہیں ہے ڈاکو کی ناگوار سی آواز سنائی دی ایسا عجیب اور غریب ڈاکو ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں فاروق بھائی نے پرسکون آواز میں کہا شاید انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا <laughs> تم مجھے کب دیکھ رہے ہو میں تو دروازے کے اس پار ہوں ڈاکو زور سے ہنسا ڈاکو بھائی درست کہا آپ نے لیکن ہم کہہ چکے اس کمرے میں سوائے ہم لوگوں کے اور کچھ نہیں ہے زیور اور نقدی ساتھ والے کمرے موجود ہیں آپ وہاں سے لے لیں فاروق بھائی نے کہا وہ تو میں لے ہی لوں گا اصل میں میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جلدی دروازہ کھولیں آواز آئی ایک بات تو آپ دروازہ کھلوائے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ ایک سے زائد باتیں بھی پر دروازہ کھلوانا کیوں چاہتے ہیں میں نے کہا جو بات کہنا چاہتا ہوں یوں کہنے سے مزہ نہیں آئے گا ڈاکو کی آواز میں شوخی تھی تو آپ یوں کہیے نا مزہ لینے کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہیں میں نے جل کر کہا امی جان نے گھور کر میری طرف دیکھا اور بولی یہ کیا کہہ رہے ہو اس سے بچنے کے لیے کوئی ترکیب سوچو ان کی آواز بہت مدھم تھی اتنی کہ باہر نہیں پہنچ سکتی تھی ویسے میں نے ایسا ڈاکو آج سے پہلے دیکھا نہ سنا یہ ضرور کوئی چکر ہے فر جی نے سرگوشی کی یہ تو آپ نے ایسے کہا جیسے آپ پہلے ڈاکو دیکھ چکی ہیں میں نے انہیں گھورا اب صورتحال یہ تھی کہ ہم اپنی اپنی چارپائیوں پر بیٹھے تھے اور کمرے کے دروازے کو دیکھ رہے تھے چکر کیسا چکر امی جان نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فراب سے پوچھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن ایک تو انور بھائی ابھی تک لاہور سے واپس نہیں لوٹے وہ بہت بہادر ہیں اس موقع پر ضرور کچھ کرتے فاروق بھائی نے کہا تمام باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں ڈر اور خوف پڑ لگا کر اڑ چکا تھا اور اب میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا میں اس مشکل صورتحال میں کچھ کرنا چاہتا تھا امی آپ اسے باتوں میں لگائے رکھیں میں کھڑکی سے باہر جا کر دیکھتا ہوں میری بات سن کر امی جان خوفزدہ ہو گئی بولی اگر سچ مچ کا ڈاکو ہوا تو آپ کا خیال ہے جھوٹ موٹ کے ڈاکو بھی ہوتے خیر کوئی بات نہیں میرے اس بیٹ سے بچ نہیں پائے گا پہلے اس سے میدان میں چھکے لگتے تھے آج یہاں بھی ایک عدد چھکا لگ جائے گا ویسے آپ تینوں میری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا میں نے کہا اور بیٹ اٹھا کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا باہر بہت اندھیرا تھا جب بیرونی دروازے کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا دروازہ چوپٹ کھلا تھا میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا احتیاط سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی گویا ڈاکو صاحب کے فراق کا راستہ بند کر چکا تھا جب میں اس کمرے کے سامنے پہنچا جس کے بعد ڈاکو صاحب موجود تھے تو حیران رہ گیا ڈاکو کوئی اور نہیں میرے بڑے بھائی انور تھے وہ لاہور سے واپس آ چکے تھے اور اب آواز بدل کر ڈاکو بنے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ لی گویا اشارہ تھا کہ خاموش رہو پھر وہ میرے پاس آیا اور سرگوشی کرتے بولے بیرونی دروازہ کھلا تھا تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا میں نے سوچا تم لوگ کو تنگ کیا جائے ہم لوگ تو آپ سے یوں بھی تنگ ہیں میری زبان سے الفاظ سن کر بھائی انور مجھے مارنے دوڑے مگر میں نے انہیں موقع ہی نہ دیا تڑپ کر دور چلا گیا بھائی جان دانت پیس کر رہ گئے چند لمحے خاموشی میں گزر گئے پھر وہ بولے کھلے دروازے سے فائدہ اٹھا کر اگر سچ مچ ڈاکو یا کوئی چور گھساتا تو تو آپ یہ بیٹھ دیکھ ہی رہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا میں نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا بھائی جان کو غصہ آ گیا انہوں نے دبی ہوئی آواز میں کہا پھینکو مت غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے شیخی بگاڑ رہے ہو آپ تو مجھ پر خام خواہ خفا ہو رہے ہیں جبکہ یہ بھول تو کسی اور سے ہوئی ہے میں نے سہم کر کہا اسی وقت فاروق بھائی کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی امجد ڈاکو بھائی سے گپ شپ کرنے لگے کیا ڈاکو بھائی سے نہیں انور بھائی سے میں نے قدرے بلند آواز میں کہا کیا فرا باجی کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا ہم نے دیکھا تینوں کے چہروں پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے آثار تھے انور بیٹے تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا امی جان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جی یہ تو ہے باقی باتیں بعد میں پہلے یہ بتا آپ لوگوں نے بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا بھائی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا ان کی بات سن کر امی جان نے فاروق بھائی کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر شرمندگی ہی شرمندگی تھی میں سوچ رہا تھا بھائی جان لاہور سے آج واپس نہ آ پاتے تو جانے کیا ہوتا اس سرد رات اور پھر اچانک لفظ سرد سے سردی ادا کی ارے آج کتنی سردی ہے اور ہم لوگ بغیر لحافوں کے کھڑے ہیں اتنا کہتے ہی میں دوڑا پھر چھلانگ لگا کر اپنے بستر میں جا گھسا اور انتظار کرنے لگا کہ بھائی جان فاروق بھائی کو ان کی بھول کی کیا سزا دیتے ہیں بھائی جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی فاروق تمہاری سزا یہ ہے تم بغیر کوئی کپڑا لیے بازار سے چلغوزے لے کر آؤ مگر بھائی جان سردی بہت ہے فاروق بھائی نے یہ الفاظ کچھ اس انداز سے کہے کہ سب ہنس پڑے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ